ہاں دیکھیے اس میں اس کی اصل میں کئی قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور کریڈٹ کارڈ ہے تو جیسے آپ پیسہ لیں گے بینک سے پیسہ منا ہو جائے گا ایک قسم تو یہ کہ نقد ادا ہو جاتا اس میں تو کوئی حرج نہیں ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں تیس یا چالیس دن میں پیمنٹ ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے پیمنٹ نہ کی تو وہ پھر سود لے گا آپ کا اس پر ٹھیک بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت احتیاط برتے ہیں کہ بھائی ہم بیس دن میں اس کو کلیئر کرا تیس دن میں کلیئر کرا دیتے مگر آپ نے معاہدہ تو سائن کیا نا کہ اگر دیر ہوئی تو ہم اس میں سود دیں گے اس لیے وہ کریڈٹ کارڈ جائز نہیں کہ جس میں سود کا انصر شامل ہو اس سے بچا جائے ٹھیک